بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو تہتر ایک واقعہ یاد آ گیا اللہ تعالیٰ اور رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں آج کی مجلس کا خلاصہ نمبر ایک ایک واقعہ یاد آ گیا نمبر دو کاش میں موبائل فون ہوتا نمبر تین کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ وساوس سے مکمل جان چھوٹ جائے کاش میں موبائل فون ہوتا کہتے ہیں کہ ایک اسکول ٹیچر نے ایک روز اپنی کلاس میں اعلان کیا کہ ہر طالب علم اچھی طرح غور کر کے اپنی سب سے ضروری اور اہم تمنا اور خواہش لکھ کر لائے جس کی تمنا اور خواہش سب سے اچھی ہوگی اسے انعام ملے گا اگلے دن تمام بچے اپنی تمنا لکھ کر لائے اور ماسٹر صاحب کو دے دی چھٹی کے بعد وہ استاد صاحب گھر پہنچے اور بچوں کے جوابات پڑھنے لگے اچانک ایک کاغذ پڑھتے ہوئے ان کی حالت بدل گئی وہ رونے لگے کانپنے لگے اور پھر ان کے رونے کی آواز بلند ہوتی چلی گئی ان کی بیوی نے آواز سنی تو دوڑ کر آئی پانی پلایا وجہ پوچھی انہوں نے بتایا کہ طلبہ کی تمنائیں پڑھ رہا تھا ایک بچے کی تمنا نے دل اور آنکھوں کو رلا دیا بیوی نے کہا مجھے بھی سنائیں ماسٹر صاحب کاغذ لے کر پڑھنے لگے بچے نے لکھا تھا میری سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ کاش میں موبائل فون ہوتا تاکہ میرے ابو مجھے ہر وقت اپنے کان اور دل سے لگائے رہتے اور میری امی گھنٹوں مجھ سے باتیں کرتیں اور مجھ پر اپنی انگلیاں اور ہاتھ پھیرتی اور مجھے سینے پر رکھ کر سوتی مگر میں تو ان کا بیٹا ہوں ان کا ٹچ موبائل نہیں اس لیے مجھے یہ ساری توجہ نہیں ملتی جو ان کے ٹچ موبائل کو ملتی ہے اس لیے میں اپنی تنہائی اور محرومی کے دوران یہی سوچتا رہتا ہوں کہ کاش میں ان کا موبائل فون ہوتا ماسٹر صاحب یہ پڑھتے ہوئے پھر رو پڑے بیوی نے سنبھالا اور کہا ماشاء اللہ کوئی سمجھدار بچہ ہے والدین کو واقعی اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے اور انہیں وقت دینا چاہیے ماسٹر صاحب پھر زور زور سے رونے لگے اور کہا بیگم یہ تحریر کسی اور کی نہیں ہمارے اپنے بیٹے کی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے ماسٹر صاحب کے رونے کی آواز بلند ہوئی مگر اب وہ اکیلے نہیں تھے کمرے میں دو افراد رو رہے تھے اور دونوں کے ٹچ موبائل پر واٹس ایپ کی گھنٹیوں کا تانتا بندھا ہوا تھا ہم سب کو اس واقعہ پر غور کرنا چاہیے اس سے سبق لینا چاہیے ایک واقعہ یاد آ گیا اللہ تعالیٰ پر یقین اللہ تعالیٰ کی کتاب پر یقین اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ پر یقین بڑی دولت ہے بہت ہی عظیم نعمت ہے افغانستان پر امریکہ نے جب حملہ کیا تھا تو چند دن کے مظاہروں کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا اور خاموشی ہی خاموشی چھا گئی تھی اچھے خاصے افراد نے امارت اسلامی افغانستان سے منہ موڑ لیا لبرل تو اس وقت سنبھالے نہیں سنبھلتے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بس ایک آدھ مہینے کی بات ہے طالبان کا خاتمہ ہو جائے گا طالبان کا صفایا ہو جائے گا ایک بد کلام کالم نویس نے تو نوز باللہ قرآن آیات تک کا مذاق اڑایا کہ اب لا و لا تحجنوں و انتم کا سبق پڑھانے والے کہاں گئے دیکھ لینا چند دن بعد دنیا میں طالبان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا تب الحمد للہ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اکتالیس ملکوں کی خوفناک جنگی الغار اور ٹیکنالوجی کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ آواز لگائی تھی کہ امریکہ کو انشاءاللہ شکست ہوگی نیٹو اتحاد ذلیل ہوگا اور مجاہدین سرخرو ہوں گے تب بچے کچے اہل دل نے بہت مسرت کا اظہار فرمایا میرے اس آجزانہ کالم کو ممبر و محراب سے سنایا مگر کئی اپنے افراد نے شک کا اظہار بھی کیا ایک صاحب نے فرمایا مولانا نے بہت اچھا لکھا ہے مزید بھی لکھیں چلو مسلمانوں کو کچھ تو حوصلہ ملے گا باقی ہمیں تو معلوم ہے کہ اب کچھ بچنے والا نہیں ہے لیکن الحمد للہ ہمیں اس وقت بھی یقین تھا کہ سب کچھ بچ جائے گا بلکہ انشاءاللہ بڑھ جائے گا اور مزید بھی بہت کچھ بن جائے گا اس بچ جائے گا بڑھ جائے گا اور بن جائے گا کہ تشریح لکھوں تو صبح سے شام تک کا وقت بھی کافی نہ ہو بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے سچے فرمائے قرآن مجید ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ رہنمائی فرماتا رہے گا یہ اس رب کا کلام ہے جو حی و قیوم ہے زندہ اور تھامنے والا چنانچہ یہ کلام بھی ہر لمحہ زندگی بانٹتا ہے ہر دن نئی رہنمائی فرماتا ہے رات جب رنگ و نور لکھنے کے لیے خبریں کھولیں تو پہلی اور بڑی سرخی یہ تھی کہ پاکستان کے تعاون سے طالبان نے امریکہ کے ساتھ ابوظہبی میں مذاکرات کی حامی بھر لی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم امریکہ چالیس ملکوں کے عسکری تعاون سے طالبان کو ختم نہیں کر سکا البتہ اب وہ طالبان سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے اور اس کے لیے بھی اسے پاکستان کا تعاون درکار ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے مذاکرات کی یہ خبر پڑھتے ہی میرے ذہن میں اس آدمی کا واقعہ تازہ ہو گیا جو بڑے قرضے کے بوجھ تلے دب گیا تھا وہ قرضے لینے کا عادی نہیں تھا مگر تجارت میں مسلسل خسارے نے اسے چار ہزار دینار کا مقروض کر دیا تھا دینار سونے کا ہوتا ہے اور چار ہزار دینار اس زمانے کی بہت بڑی رقم تھی قرض خان نے اس پر مقدمہ کیا تو قاضی نے اسے عدالت میں طلب کر لیا پوچھنے پر اس نے قرضے کا اعتراف کیا اور بتایا کہ میں اس وقت کوڑی کوڑی کا محتاج ہوں قرضہ میں نے ضرور ادا کرنا ہے مگر اس وقت کسی بھی طرح ادا کرنے کی حالت میں نہیں ہوں قاضی نے کہا پھر تو آپ کو قانون کے مطابق گرفتار کیا جاتا ہے اس نے کہا میں گھر میں بتا کر نہیں آیا میرے بیوی بچے سب انتظار میں ہوں گے مجھے صرف ایک دن کی مہلت دے دیں میں کچھ ادھار لے کر گھر میں کھانے پینے کا کچھ سامان دے آؤں اور بیوی بچوں کو الوداع کیا ہوں قاضی نے کہا آپ کوئی ضامن دیں تو ہم آپ کو ایک دن کی مہلت دے سکتے ہیں اس نے کہا قاضی صاحب میرے ضامن میرے آقا اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں قاضی غصے ہو گیا کہنے لگا تم کیسی بے ادبی کر رہے ہو ضامن کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اگر تم نہ آئے تو ہم اسے گرفتار کر لیں گے پھر نعوذ باللہ تم اتنا بڑا نام لے رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تمہیں ملحوظ نہیں اس نے کہا قاضی صاحب میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضامن بنانے کا مطلب آپ نہیں سمجھے دراصل ضمانت کے طور پر سب سے قیمتی چیز رکھوائی جاتی ہے اور میرے پاس سب سے قیمتی چیز یہ ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں میں اپنی یہ قیمتی چیز اپنے ساتھ آخرت میں لے جانا چاہتا ہوں اور میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب امتیوں کو وعدے اور عہد کی پابندی کا حکم فرمایا ہے چنانچہ اگر میں کل واپس گرفتاری دینے نہ آیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو جاؤں گا چنانچہ میں نے یہ قیمتی چیز بطور ضمانت کے رکھوائی ہے کہ اگر میں کل حسب وعدہ نہ آیا تو قیامت کے دن مجھے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار نہ کیا جائے یہ سن کر قاضی اور قرض خواہ دونوں کی گردن جھک گئی آنکھیں بیگ گئیں اور انہوں نے اسے گھر جانے دیا وہ صاحب گھر پہنچے اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا اور کہا کہ میں کچھ قرضہ اٹھاتا ہوں اس سے تم بچوں کی دیکھ بھال کرنا اور میرے پیچھے اپنا اور ان کا خیال رکھنا بیوی ایماندار تھی وفادار تھی کہنے لگی آج کھانے کا کچھ موجود ہے میں بچوں کو کھلا کر سلا دیتی ہوں آپ مزید قرضہ نہ لیں آپ نے جو چیز ضمانت رکھوائی ہے آج میں اور آپ اس کو مزید پکا کریں گے اور ساری رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے بچے سو گئے میاں بیوی باوضو ہو کر درود پاک باوضو بیٹھ کر درود پاک پڑھنے لگے کافی رات گزر گئی بیوی تو پڑھتی رہی خاون کی آنکھ لگ گئی حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی فرمایا صبح فلاں شخص کے پاس چلے جانا اسے میرا سلام دینا اور ایک علامت ارشاد فرمائی کہ یہ اس کو بتانا وہ تمہارا قرضہ اتار دے گا صبح وہ شخص اس آدمی کے پاس پہنچے پورا خواب سنایا وہ کچھ متردد ہوئے تو ان کو علامت بتائی وہ رونے لگے فوراً آٹھ ہزار دینار لائے فرمایا چار ہزار قرضہ اتار دینا اور یہ چار ہزار ہدیہ ہے اس خوشی میں کہ آپ کے ذریعے مجھے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام و پیام آیا ہے وہ صاحب دو تھیلیاں اٹھائے عدالت کی طرف لپکے وہاں قاضی صاحب باہر بے چینی سے کھڑے ان کھڑے تھے ان کو دیکھ کر آگے بڑھے بہت محبت سے ملے اور ایک تھیلی دی کہ اس میں چار ہزار دینار ہیں یہ میری طرف سے ہدیہ ہیں ابھی قرض کا آئے گا اس کو ادا کر دینا میں تو صبح سے تمہارے انتظار میں کھڑا تھا مجھے رات زیارت ہوئی اور تمہارا قرضہ اتارنے کا حکم ملا یہ کہہ کر دونوں عدالت میں جا بیٹھے وقت ہوا تو قرض خوابی آ گیا قاضی نے بتایا کہ یہ شخص پیسے لے آیا ہے آپ وصول کر کے دستخط کر دیں اس نے کہا قاضی صاحب میں نے قرضہ معاف کر دیا ہے اور مزید ان کے لیے چار ہزار دینار ہدیہ بھی لایا ہوں رات مجھے بھی زیارت ہوئی اور قرض معاف کرنے کا حکم ملا پھر وہ سب آپس میں خوب گلے ملے اور ان صاحب کو دروازے تک چھوڑنے آئے وہ جو گھر سے خالی ہاتھ نکلے تھے اب اتنی بڑی رقم لے کر گھر واپس آئے یہ ہے نسبت کی طاقت اور یہ ہے یقین کی قوت اللہ تعالی ہمیں یقین کی طاقت اور حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نسبت مکمل یقین کے ساتھ عطا فرمائے اے دین اسلام کے دشمنوں مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہ ہو مگر حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت موجود ہے اور یہی نسبت دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے تم اس عظیم نسبت سے محروم ہو اس لیے اتنی طاقت اتنی ٹیکنالوجی اور اتنی فوجوں کے باوجود شکست کھا رہے ہو اگر تم آخرت کے دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو اور دنیا اور آخرت میں سرفراز ہونا چاہتے ہو تو خاکے بنانے والے منحوسوں کو پھانسی پر لٹکاؤ اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر حضرت آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل کر لو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 وساوس والی بات اگلے ہفتے انشاءاللہ اللہ